اونٹ گائے کے سات حصے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیہ میں قربانی کی اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے دو مینڈھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگو والے دو چتکبرے مینڈو کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا فائدہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر افضل اور مستحب ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنے اندر اور اپنی اولاد میں جاری رکھیں یہ عمل دل میں مضبوطی اور شجاعت بھی پیدا کرتا ہے اور طور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کریں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر ابو موسا حضرت ابو موسا شعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی ذبح کریں عیدگاہ کے پاس ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نہار عیدگاہ میں فرمایا کرتے تھے فائدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسی جگہ عیدگاہ کے پاس ذبح اور نہر کرتے تھے جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نہر فرماتے تھے یاد رہے کہ عام جانور کے لیے ذبح کا لفظ اور اونٹ کے لیے عموماً نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کھلے عام ذبح کرنے میں جہاں دوسروں کے لیے اس مبارک عمل میں ترغیب کا سامان ہے وہاں غربا اور مساکین کے لیے بھی حد فائدہ اور سہولت ہے